اچھی اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے Shafiq Islami cassette house and C D house Eidgah road نز radio market Bahawalnagar phone zero تریسٹھ دو ٹریپل زیرو سات سو چھیاسٹھ موبائل نمبر ہے زیرو تین سو سات سو بانوے زیرو پانچ سو چھ اچھی اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے audio cassette and C D house Shafiq Islami cassette house road radio market بہاون اما بعد میرے محترم بھائی اور دوستو مخلوق بنی ہوئی چیز کو کہتے ہیں خالق بنانے والا ہے بنانے والے کو کہتے ہیں اس جہان میں جو جس شکل صورت روپ میں ہے اس کا بنانے والا صرف اللہ ہے اسے کسی نے نہیں بنایا اس نے سب کچھ بنایا کسی میں نفع کسی میں نقصان کوئی نار سے کوئی نور سے کوئی روحانی مخلوق کوئی مادی مخلوق ہر ایک میں جو شکل ہے تاثیر ہے وہ اللہ نے اپنے ارادے سے رکھی جب چاہے اللہ شکل بدل دے جب چاہے شکل کو باقی رکھے تاثیر بدل دے جب چاہے اس کا وجود ہی اٹھا لے یہ دن رات اس کی قدرت کے کرشمے ہیں کوئی چیز اپنی ذات میں حقیقی نہیں حقیقی ذات صرف اللہ ہے حقیقت کا وجود صرف اللہ کا ہے باقی سب اس کے انتخاب ہیں اس کی بنائی ہوئی شکلیں اور مورتیں اور صورتیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لاٹھی دس برس سے ہاتھ میں تھی ایک پل میں سام بنایا چیز مادی ہے لکڑی لکڑی ہے اور ہر زمانے میں جنگل کے جنگل موجود ہیں ایک لکڑی پہ اس کی تجلی پڑی اور اسی پل میں وہ سانپ بن گئی تو اس سے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کسی چیز کا کوئی وجود کوئی شکل ذاتی نہیں اور ہمیشہ کا نہیں جب چاہے جو کر دے پھر جب وہ سانپ کی شکل بنا اور علیہ صلاحت وسلم اس سے آگے بھاگے اور دوڑے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا خود ہا ولا تخف سن ہا سیرت پکڑو واپس اسے لاٹھی بناؤں گا تو جو ہی انگلیوں نے چھوا تو اللہ تعالیٰ نے واپس ہاتھ میں لاٹھی بنا کے پکڑا دیا تو یہ ایک بات سمجھائی کہ خوفناک سے خوفناک شکل کی اللہ تعالیٰ جب چاہے صورت بدل دے سیرت بدل دے تاخیر بدل دے جو چاہے بدل دے تو بل کھانے والا ہے تین قسمیں سانپ کی ایک لاٹھی میں جمع فرما دیں فیضا ہی حیات تسا حیا زہریلا سانپ ہوتا ہے فیضا ثعبان فربان اجدہا زہریلا نہیں ہوتا افریقہ کے دیکھے سانپ وہ اتنے لمبے ہیں کہ یہ شاید پوری مسجد میں ایک ہی سانپ لیٹا ہوا نظر آئے ایسے لمبی بلائیں ہیں تو وہ زہریلا نہیں ہوتا وہ خالی نگلتا ہے پورا بکرائی کھا جاتا ہے وہ تیز نہیں دوڑ سکتا تو وہ ثوبان بنا فرا حیا جان ہی لاٹھی کو قرآن نے تین لفظوں سے تعبیر کیا ہے تینوں سانپ کی اقسام ہیں مختلف ہیں جان تیز سانپ پھرتیلا تیزی سے دوڑتا ہے زہر بھی ہے تیزی بھی ہے فوبان زہر کوئی نہیں تیزی بھی کوئی نہیں حیا میں تیزی کوئی نہیں زہر ہے تین مختلف سانپ کی تاثیر کو اللہ تعالیٰ نے ایک لاٹھی میں جمع فرمایا وہ جسم میں ثوبان تھا زہر میں وہ حیا تھا تیز رفتاری میں وہ جان تھا تین قسموں کے ساتھ جو اس کو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دوڑایا تو موسیٰ علیہ السلام پر ایسی دہشت تاری ہوئی ولہ مدبرن موس علیہ السلام بھاگے پیٹ پھیر کر ولم یوقب پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا کہ اتنی تیز رفتار اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود ہا پکڑو تو ایسے ہاتھ کے انگلیوں نے چھوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ہاتھ میں لاٹھی بنا کے دکھایا کہ تیرا رب جہاں چاہے جو چاہے جیسے چاہے کر کے دکھا دے لا یوس عما یا اس کے کیے کو کوئی نہیں پوچھ سکتا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شکل بدلی تاثیر بدلی دوسری جگہ پر آگ آگ رہی اس کی شکل نہیں بدلی آگ کو پانی نہیں بنایا آگ کو ٹھنڈا نہیں فرمایا انگاروں کو راکھ میں نہیں بدلا وہ بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں وہ لپکتی ہوئی آگ ہے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام گرائے جاتے ہیں رسیاں جلتی ہیں اور آگ آگ ہے وہ جسم کو نہیں جلاتی یا نہ رکونی بردم و سلامہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو یا وہ ہو گئی آگ آگ رہی اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی جل بھن کے اس میں آ کر گرتا ہے اور انسانوں کے لیے وہ اسی طرح آگ ہے اور اسی طرح جھلسا رہی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں کچھ نہیں ہو رہا آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں آگ کے ڈھیر پر اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں شکل باقی رکھی تاثیر نکال دی وہاں شکل بھی بدل دی تھی تاثیر بھی بدل دی تھی یہاں شکل باقی ہے تاثیر کو بدل دیا مچھلی نے نگلا یونس علیہ السلام کو بڑی مچھلی ویل مچھلی ہوگی اس نے نگلا اور یونس علیہ السلام اندر اب پانی میں ڈوبنا بھی موت ہے مچھلی کے پیٹ میں جانا یقیناً موت ہے اللہ تعالیٰ نے موت کی شکل کو نہیں بدلا پانی اسی طرح مچھلی اسی طرح پیٹ میں جانے والی ہر چیز بھسم ہو جاتی ہے اور وہ ساری کے ساری ہضم ہو کے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے لیکن یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کا پیٹ ایک خوبصورت کمرہ بن گیا مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے شفاف کر دیا اور سمندر کے نیچے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا کیونکہ چند سو فٹ کے بعد سورج کی روشنی اندر نہیں جا سکتی لہذا سمندر گہرے میں ہمیشہ ہی ہوتا ہے اوپر چاہے سر پہ سورج چمک رہا ہو شفاف لیکن چند سو فٹ کے بعد سورج کی روشنی دم توڑ جاتی ہے وہاں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہوتا یونس علیہ السلام کو لے کر مچھلی جب گہرے پانیوں میں اتری تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف روشنی کو پھیلا دیا اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چاروں طرف نظارہ کرتے ہوئے سفر کر رہے تھے نظر بھی آ رہا ہے زندگی بھی برقرار ہے مچھلی اسی طرح پیغام موت ہے اور پانی اسی طرح پیغام موت ہے اوروں کو مچھلیاں کھا رہی وہ اندر جا کے بسم ہو رہے ہیں اور لوگ پانی میں گر رہے ہیں وہ غرق ہو کے مر رہے ہیں ایک شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدلا تو موت کی ساری شکلیں باقی رکھ کر اس میں سے موت کو نکال دیا اور چالیس دن یون صلی السلام کو لے کر مچھلی سفر کرتی رہی اور پھرتی رہی اور یون اس میں آرام سے بیٹھے رہے شکل باقی ہے تاثیر نکال دی آگ کی شکل باقی ہے تاثیر نکال دی لاٹھی کی شکل کو بھی بدل دیا تاثیر کو بھی بدل دیا پھر سانپ کی شکل کو بھی بدل دیا تاثیر کو بھی بدل دیا بنو اسرائیل رات کو سوئے آرام کے ساتھ سوتے سوتے اللہ کا امر آیا کونو کون خاص پڑے پڑے بندر بن جاؤ بندر بن جاؤ آنکھ کھلی آنکھ کھلی تو ہر انسان بندر بن چکا تھا بچے بندر چھوٹے بنے بڑے بڑے بندر بنے عورتیں مادہ بندر بنی نر جو مرد تھے وہ نر بندر بنے چھوٹے بچے سب ایک پل میں اللہ تعالیٰ نے بندر بنا کے اٹھا دیے تین دن میں سب کو زریل و خوار کر کے موت دے دی اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل کوئی مسق کر کے دکھا دیا کسی کی کوئی چیز ذاتی نہیں جب چاہے شکلیں بدلے جب چاہے صورتیں بدلے جب چاہے تاثیر بدلے بنی اسرائیل نے یا وہ دسترخوان کے اترنے کے بعد بھی ایمان لانے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دی وہ جالمنحم القردت والخنازیر بندر بنایا تھا جب مچھلی کھائی تھی خنزیر بنایا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام نے سے انہوں نے کہا دسترخوان اتارو ہم ایمان لے آئیں گے ربنا انزل علینا مائدتا من السماء اے اللہ دسترخوان اتار اللہ نے اتارا پھر بھی انکار کر دیا کچھ ایمان لائے کچھ انکار کر دیا جنہوں نے انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کھڑے کھڑے ان کو خنزیر بنا دیا شکل بھی بدل دی نسل بھی بدل دی انسانیت سے خنزیر تک پہنچا دیا یہ کل یوم ہو فی شأن ہر وقت اللہ اپنی قدرت کا ظہور فرماتا رہتا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پشت مبارک لگی اود پہاڑ کے ساتھ غار میں طلحہ رضی اللہ نے غال میں ڈالا تو آپ زخمی تھے ایسے دراز ہوئے جو ہی پشت نے پتھر کو چھوا اور پتھر کو چلا کہ یہ تو دو جان کا سردار ہے تو فوراً اتنا حصہ جو پشت سے لگا ہوا تھا وہ نرم تکیے میں تبدیل ہو گیا سارا عہد پہاڑ پتھر سارا عہد پہاڑ سخت جتنا حصہ کمر مبارک سے لگا ہوا تھا وہ حصہ اللہ تعالیٰ نے تکیہ بنا دیا پتھر کو نرم کیا دوسری جگہ وہ سخت ہے یہاں پہنچ کے وہ نرم ہے جب چاہے جو چاہے کر دے تو بوک کے موقع پر پانی ختم ہو گیا یہ حال ہو گیا کہ ایک صحابی نے اونٹ جبا کیا اس کی اوجھڑی کو نکالا اس میں سے جو لید ہوتی ہے وہ نکال کر اس کو پانی اس کو کپڑے میں ڈال کے نچوڑا نچوڑ کر اس میں سے جو گندا ناپاک پانی نکلا وہ پیا اس حد تک نوبت پہنچ گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ دعا کر دیں اب تو ہم مرتے ہیں بھوک کی پیاس کی شدت سے تو آپ نے فرمایا کسی کے پاس کوئی پانی ہو تو لاؤ تھوڑا سا پانی لایا گیا آپ نے پانچوں انگلیوں کو اس میں ڈالا تو آپ کی انگلیوں کے کناروں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے تو یہ انگلیوں میں پانی کا کیا تصور ہے تو ایک بحث چل چلتی ہے کہ مائے زمزم افضل ہے یا مائے جنت افضل جنت کا پانی افضل ہے یا زمزم کا پانی افضل ہے کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ جنت کا پانی افضل ہے کہ اللہ کی تجلیات کا مرکز کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی افضل ہے کہ اللہ کے نبی کو جب میں پہ لے جایا گیا تو جنت کے پانی سے سینہ مبارک کو نہیں دھویا گیا بلکہ زمزم کے کنویں سے پانی لایا گیا اور اس سے دھویا گیا یہ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں بعض علماء نے ایک تیسری رائے دی ہے کہ دنیا کا سب سے افضل پانی وہ ہے جو اللہ کے نبی کی انگلیوں سے نکلا تھا اس سے افضل پانی دنیا میں کوئی نہیں اب یہاں سے پانی نکلنے کا کیا تصور ہے آپ نے یوں فرمایا پانچوں انگلیوں سے چشمے پھوٹ پڑے تیس ہزار کا لشکر تھا سب نے اپنے اپنے مشکیزیں بھر لیے لوٹے بھر لیے گلاس بھر لیے اور پانی آ کے نکل رہا ہے نکل رہا ہے جو ہی اپنے ہاتھ اٹھایا تو سارا پانی ختم تو میرے بھائی ہو واقعات سے اللہ ایک ذہن دیتا ہے کہ اس جہان میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے ہر شکل اللہ کے ارادے سے باقی ہے ہر شکل اللہ کے ارادے سے فنا ہوتی ہے ہر چیز کا وجود اللہ کے ارادے سے وجود میں آتا ہے اور ہر چیز اللہ کے ارادے سے فنا ہو جاتی ہے پہاڑ کو سختی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے زمین بچھونا بنی ہے تو اللہ نے بنائی ہے آسمان چھت بنا ہے تو اللہ نے بنایا ہے اس کو بلندی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے زمین کو پستی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے پہاڑ گڑ گئے ہیں تو اللہ نے گاڑے ہیں ہوائیں لطیف بن کے چلتی ہیں تو اللہ چلاتا ہے وہ صبا بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے وہ سر سر بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے وہ نسیم بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے وہ عقیم بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے بادلوں میں ہوا بھر کے آئے تو اللہ بھرتا ہے اور بادل برسنے لگے تو اللہ برساتا ہے ہے وہ وہ وہ ہیں تو خیفت اور اور بجلیوں کو لاتا سروں کے اوپر گرجدار آواز کے ساتھ وہ چمکتی بھی ہیں وہ کڑکتی بھی ہیں تو وہ بھی میرے اللہ کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے کسی چیز میں جو بھی ہمیں نظر آتا ہے آسمان والے کا ہے چاند ٹھنڈک لے کر آیا اور سورج گرمی لے کر آیا اور تارے جھل میلانا لے کر آئے اور بہار ایک خنک ہوائیں بہار ایک ایک خوبصورت موسم بن کر آیا بہار کا موسم ایک خوبصورت موسم بن کر آیا اور آج آج کی خزاں وہ ہڈیوں میں سردیاں اترتی ہوئی نظر آئیں اور فروری میں شگوفے پھوٹتے ہوئے نظر آئے اور دسمبر میں پتے جھڑتے ہوئے نظر آئے اور پھلوں میں رس بھرتا چلا گیا اور کہیں پھل کڑوا بن گیا کہیں کسیلا بن گیا کہیں میٹھا بن گیا کہیں ترش بن گیا کہیں کاشوں میں رس کہیں دانوں میں رس کہیں گودے میں رس کہیں گٹھلی کے بغیر کوئی گٹھلی کے بغیر ایک ایک دانے کے ایک ایک دانہ انار کا کیسے میرا رب بناتا ہے پھر اسے کیسے پردوں میں لپیٹتا ہے پھر اسے کس خوبصورت انداز میں پیک کرتا ہے پھر اس پر کیسی خوبصورت پیکنگ بناتا ہے پھر اس کو کیسے شاخ کے ساتھ لٹکاتا ہے انار کے درخت کی لکڑی کڑوی ہوتی ہے بہت کڑوی پتا بھی کڑوا لکڑی بھی کڑوی پانی پھیکا زمین بے ذائقہ گوبر ویسے ناپاک کھاد ویسے ایک کیمیکل چیز یہ کون ہے جو اس دانے کو سرخ کرتا ہے پھر اس میں رس بھرتا ہے پھر اس میں چمک پیدا کرتا ہے پھر اسے شفا کا سبب اور ذریعہ بناتا ہے انار میں ذاتی تو سوج بوجھ کوئی نہیں ہے جمادات ہوں نباتات ہوں حیوانات ہوں نسقيكم من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين گائے نے چارہ کھایا خشک یا تر یا سبز یا بھوسا خشک یا چارہ سبز اوپر پانی پیا اور کچھ ونڈا کھایا اندر جا کر ایک طرف خون بنا ناپاک ہے گوبر بنا ناپاک ہے خون سرخ ہے گوبر پیلا ہے نسقیقم بمبین خالصا سائغا للشاربین یہ کون ہے جو خون گوبر کے بیچ میں سے سفید رنگ کا ایک پانی اتارتا ہے جس کو ہم دودھ کا نام دیتے ہیں تھنوں پہ ہاتھ ڈالو تو ایسے چشموں کی طرح وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے زندگیوں سے نکل جائے تو انسان بیماریوں کا شکار ہو جائیں خود بنانا چاہیں تو ایک قطرہ نہ بنا سکیں اور وہ دینے پر آیا تو ایک بے زبان جانور کے تھنوں سے اتار دیا پیو اور اس کے اندر سے عقل کو ختم کر دیا اگر بھینس میں عقل ہوتی تو جتنی طاقت دی ہے ہمیں قریب نہ پھٹکنے دیتی یہ کون ہے جو صبح صبح اٹھنے سے پہلے ہی ہر گھر میں دودھ پہنچا ہوا ہے ہر گھر میں دودھ کے نالے بہ رہے ہیں دنیا کا تیسرے نمبر کا ملک ہے پاکستان دودھ میں تیسرے نمبر کا ملک ہے لیکن جو کہ کا ایک کینسر ہے جو سارے ملک میں پھیلا ہوا ہے اس لیے وہ ہر چیز برباد ہو گئی تیسرے نمبر پر پروڈکشن ہے دودھ کی ساری دنیا میں پاکستان کی پھر تو میرے بھائیوں یہ اللہ اپنی ان ساری آیات سے نشانیوں سے ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کا حقیقی مالک اللہ ہے اس کائنات میں اصل شہنشاہی اللہ کی ہے اس کا اس کائنات کے انسانوں کے بارے میں ایک اٹل قانون ہے جو نہیں بدلتا فلن تجد سنت اللہ تبدیلا ولن تجد سنت اللہ تحویلا سنت اللہ التي قد خلط فی عباده میرے اللہ کا ایک قانون ہے ایک طریقہ ہے ایک سنت ہے جو ہمیشہ سے ہے آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا جب لوگ فرما بردار ہوتے ہیں اللہ زمین آسمان کی گردش ان کے حق میں کر دیتا ہے جب لوگ نا فرمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین آسمان کے تیور بدل دیتا ہے اور بلائیں منہ کھول لیتی ہیں آفات جھپٹ پڑتی ہیں اور موت حملہ آور ہوتی ہے اور مصیبتیں حملہ آور ہوتی ہیں بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں آپس میں جنگ و جدال کے منظر قائم ہو جاتے ہیں محبتیں روٹ جاتی ہیں نفرتوں کی آگ بھڑکنے لگتی ہے کبھی قحط پکڑتا ہے کبھی ظالم بادشاہ آتے ہیں کبھی بدیانت حکومتیں آتی ہیں اور کبھی ظلم و ستم کے بازار گرم ہو جاتے ہیں کبھی آپس کی لڑائیوں سے کبھی آسمان کی آفتوں سے کبھی زمین کے زلزلوں سے کبھی پتھر کی بارش سے کبھی ہواؤں کے جھونکوں سے کبھی آسمان کے پانی سے کبھی زمین کے پانی سے کبھی فرشتے کی چیخ سے یہ میرے رب کے لشکر ہیں جو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے جب انسان اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اس وقت ساری دنیا کی انسانیت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے ساری دنیا ایک ایسی کشتی پر سوار ہے جس کے پیندے میں جس کے پیندے میں سو چھید ہو چکے ہیں یہ وہ یہ وہ یہ وہ مسافر ہیں جن کی کشتی کا ایک ایک تختہ ٹوٹ چکا ہے اور یہ کشتی ڈوبنے پر ہے اس کے بعد بان پھٹ چکے اس کے پیندے میں سوراخ ہو چکے اس کے ناخدا بے بس ہو چکے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی کھلی نشانیوں کے ساتھ اپنے بندوں کو سمجھا بھی رہا ہے بتا بھی رہا ہے اس دھرتی پر جب نافرمانی انتہا پر چلی جائے جب زنا کے بازار گرم ہو جائیں جب سود اور شراب عام ہو جائے جب ناچو گانا عام ہو جائے جب ماں باپ کی نافرمانی گھر گھر میں ڈیرے ڈال لے جب گانے کی محفلیں گھر گھر میں ہونے لگ جائیں اور جب جب سود کی سربا فلک عمارتیں کھڑی ہو جائیں اور جب علماء کے قدم بادشاہوں کی طرف اٹھنے لگ جائیں انہیں اللہ کی طرف اٹھ قدم بڑھنے کے بجائے ان کے قدم بادشاہوں کی طرف اٹھنے لگیں اور جب تاجر اور مالدار لوگ زکات ہو جائیں انکار کر دیں جب سارا بازار بدیانتی کی بھیڑ چڑھ جائے جب سارے بازار کا ترازو ٹیڑھا ہو جائے لیتے ہوئے اور پیمانہ دیتے ہوئے اور پیمانہ جب ہر ہر آدمی وعدے سے پھرنے والا بن جائے اوروں کے پیسے ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں مسجد میں تشریف فرمائے ہیں تو آپ نے ایسے سر پہ ہاتھ مارا انزل تشدید جدھر جنازے پڑے جاتے تھے وہاں آپ بیٹھے تھے صحابہ کا ایک مجمع بیٹھا تھا آپ نے کہا اوف اوف اوف کتنا سخت حکم آیا ہے کتنا سخت حکم آیا ہے لیکن کسی کو ضرورت نہ ہوئی پوچھنے کی کہ کیا حکم آیا ہے ایک دن گزر گیا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے کے یا رسول اللہ کیا سخت حکم آیا ہے تو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا جو کسی کے پیسے کھا کے شہید ہو کے بھی مرا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش کوئی نہ ہوگی اس کا شہید ہونا بھی اسے سرخرو نہ کر سکے گا اٹھے گا اس کی قبا رنگین ہوگی اپنے خون سے لیکن وہ اللہ کے ہاں مردود ہوگا کہ اس نے لوگوں کا مال کھا لیا اس نے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر لیا یہ سارا بازار اسی طرز پہ آ چکا ہے ہر دوسرا آدمی وعدے سے پھر رہا ہے اور رقموں کی رقمیں ڈبو رہا ہے گھروں کے گھروں میں ماتم کی صفیں بچھی ہوئی ہیں جب یہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت ساری انسانیت ہچکولوں میں آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں سفینے ڈوبتے ہیں نا خدا بے بس ہو جاتے ہیں نو علیہ السلام کی قوم نے یہی کچھ تھا صرف کفر نہیں تھا کفر کے ساتھ یہ کچھ بھی تھا اور وہ ایسے دلیر تھے کہ نو علیہ السلام سے کہتے تھے یا قد فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان من الصادقین کیا ہمیں تنگ کرتے رہتے ہو فضول باتیں سناتے رہتے ہو لاؤ تیرے رب کا عذاب کہاں ہے کائنما یا تیکم بہ اللہ ان وما انتم بموجزین جب آئے گا تو تم دیکھ لو گے پھر نہ تم کچھ کر سکو گے نہ میں کچھ کر سکوں گا پھر وہ آیا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر رحم الله على ذات الواحم ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان قد قفر یہ جزا ہے یہی جزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے آسمان آسمان برسنے لگا زمین پھٹ پڑی رواں رواں پانی بن گیا اور ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھا نہ چھوٹے بچے نہ بڑے بچے ایک تفسیر جمل ہے اس میں ایک واقعہ پڑا تین آدمی غار میں گھس گئے اوپر سے پتھر رکھ لیا کہ اندر تو کوئی نہیں آئے گا اب تو پانی نہیں آئے گا ہم تو بچ جائیں گے اللہ اوپر پانی چڑھا دیتا تو وہ اندر ہی گھٹ کے مر جاتے پر میرے اللہ نے کیا کیا پانی نہیں اندر بھیجا ان کو پیشاب لگا دیا تینوں کو اتنا زور کا پیشاب آیا پیشاب کرنے بیٹھے پیشاب چلتا چلتا چلتا چلتا اتنا بہا کہ انہیں سے ان کے ہی پیشاب سے سارا غار بھر گیا اور اپنے پیشاب میں ڈوب کے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا سنت اللہ اللہ التي قد یہی میرے کی سنت ہے یہی میرے اللہ کا طریقہ ہے جب قومیں باغی ہوتی ہیں تو اللہ کے عذاب کے در کھلتے ہیں سفینے ڈوبتے ہیں ہم اس کشتی پہ سوار ہیں جس کا پیندا ٹوٹ چکا ہے یہ پھٹے برابر نہ کیے گئے تو نہ کوئی نیک بچے گا نہ کوئی بد بچے گا ہر ایک دنیا میں پکڑ میں آئے گا اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے واقعات اسی لیے سنائے ہیں حود علیہ السلام کی قوم نے نعرہ لگایا من اشد منا قوا کوئی ہم سے طاقتور ہے تو ہمیں دکھاؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو کوئی ہم سے طاقتور ہو تو ہمیں بتاؤ جس سے ہم ڈریں کوئی نہیں ہم سے زیادہ طاقتور میرے اللہ کا جواب آیا اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اخزى وهم لا ينصرون وكان لگے کہاں ہے کون ہے کس سے ڈراتے ہو ہم تو ایٹمی طاقت ہیں ہمیں کوئی مار سکتا ہے ہم تو ایٹم بم بنانے والے ہیں ہم پہ کوئی غالب آ سکتا ہے ہر دور میں انسان پاگل یہی کرتا چلا آیا جب اس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے وہ کہتا ہے میں ہی خدا ہوں آج ایٹمی طاقتیں جو خدائی کے دعوے کر رہی ہیں یہ آج کی کہانی نہیں پرانی کہانی ہے اور یہ ٹوٹیں گے یہ بھی کوئی نئی کہانی نہیں ہے یہ بھی پرانی ہی داستان ہے جیسے ہر زمانے کے فرونوں کو اللہ نے پکڑا ان فرونوں کے پکڑے جانے کا وقت آ چکا ہے جیسے ہر زمانے کی ایٹمی طاقتیں جب وہ اللہ کو انہوں نے للکارا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کھلی آنکھوں سے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنایا یہ آج بھی ہوگا اور ہونے کا وقت آ چکا ہے <clears throat> جب اللہ تعالیٰ کی مہلت کا دروازہ بند ہوتا ہے پھر پھر بسات بس لپٹنا ہوتی ہے پھر اس کے بعد دیر کوئی نہیں ہوتی سارے گھر میں سارے کمروں میں تانے بانے مکڑی نے بن دیے ادھر جالا ادھر جالا ادھر جالا ادھر جالا صرف یوں ایک جھاڑو اٹھا کر صاف کرنے کی دیر ہے ایک جھاڑو ادھر پھرے گا ایک ادھر پھرے گا چھت صاف ہو جائے گی نہ مکڑیاں رہیں گی نہ جالے رہیں گے دیر اتنی ہے کہ ایک جھاڑو پھیر دیا جائے وہ جھاڑو پھرنے کا وقت آ چکا ہے یہ بے حیا معاشرہ ہے اس کے زندہ رہنے کی کوئی آس نہیں ہے جیسے لا علاج مریض کو ہسپتال میں لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے بس آپ اس کو گھر لے جائیں جو اس کے زندگی کے دن ہیں وہ گن لے اس کو اس کے گھر والوں سے ملا دو بس یقین مرنے کے قریب ہے جب معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کا ایک علاج ہے کہ وہ توبہ کریں وہ توبہ کریں اور وہ اللہ کے سامنے جھک جائیں اگر وہ توبہ نہیں کر رہے اور اگر وہ اللہ کی طرف نہیں جھک رہے تو یہ یہ یہ اب اللہ کے جا پکڑ میں آ چکے ہیں اذا رأيت اللہ عز وجل یوت العبد على معاصیه من الدنیا فإنما هو استدراج دنیا کھل رہی ہو نافرمانی بڑھ رہی ہو تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے اللہ ان قریب ان کو پکڑنے والا ہے ہر دور میں قوموں نے یہی کہا ہاں و مکرو مکرن و مکرنا مکرن ایک سال علیہ السلام کی قوم ہے وہ کہہ رہی تم اس کا قصہ نمٹاؤ یہ سالے کو ہی ختم کرو جو آج کے ہمیں روز نصیحتیں کرتا ہے تم اس کا قصہ نمٹاؤ اور رات کو آؤ اور اور اس کا صفایا کرو اب بس پھر اپنے موج میلا کرو مکرو مکرن و مکرنا مکرن وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صلى الله عليه وسلم کی قوم نے رات کو مشورہ کیا اس کو ختم کرو تاکہ قصہ ہی صاف ہو جائے ادھر ان کو ختم کرنے کے مشورے ہوئے ادھر فرشتے نے چیخ ماری اور ان سب کے کلیجے پھٹ گئے تل کبیو تو ہم دیکھو ان کے گھر ٹوٹے پڑے ہیں جاؤ عبرت کا نشان لم تسکم من بعدہم اللہ قلیلا وہ بستیاں آج بھی ویران ہیں آج بھی کھنڈر ہیں اور ان کا ہر کھنڈر بتا رہا ہے نافرمانی کا آخری انجام یہی ہے فرعون نے بھی کہا تھا هذه الانهار تجري من تحتي فلا تبصرون اليس لي ملك مصر مصر میرا وهذه الانهار تجري من تحتي فلا تبصرون ہم جو چاہیں کر دیں ہر زمانے کی باطل طاقت نے یہی دعویٰ کیا ہے ایمان والے جو تھے نا وہ سر جھکایا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا تو ایسے گردن اونچی کر کے نہیں بیٹھتے تھے سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا دائیں طرف انسان بیٹھتے تھے بائیں طرف جنات بیٹھتے تھے اور وہ تخت ہوا میں اڑتا تھا تو سلیمان علیہ السلام اپنی ٹھوڑی کو سینے پر رکھ لیتے ایسے رکھ لیتے تھے ایسے آجزی کے ساتھ ایسے جب ایمان والوں کو اللہ طاقت دیتا ہے تو وہ یوں ظاہر کرتے ہیں یوں سر جھکا دیتے ہیں جب باطل کو طاقت ملتی ہے تو گردن اونچی کرتا ہے جب وہ زیادہ اونچی کرتا ہے تو وہ ٹوٹ کے گر جاتی ہے جب وہ زیادہ زور سے زمین پہ پاؤں مارتا ہے تو وہ پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے اس پاؤں کو توڑ دیا جاتا ہے یہی میرے اللہ کی سنت ہے یہی میرے اللہ کا طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیس برس کے مجاہدوں کے بعد مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں بیس برس کے دکھ اٹھائے ہیں اور اس گھر سے نکالے گئے کس خوف سے نکلے کس دکھ کے ساتھ نکلے جب آپ نے یوں مکے کی وادی پر ایک نظر ڈالی تو ارشاد فرمایا یا مکہ من بلدن و اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے تو مجھے کتنا محبوب ہے لولا ان انخرجونی من کی لما سکن تو تیری اگر میری قوم مجھے تجھ سے جدا نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا ان جذبات کے ساتھ آپ نکلے غار میں چھپے راہیں بدلی اس غم کی تسلی کے لیے قرآن آیا ان الدی فرد علی کل قرآن اللہ رام اب غم نہ کریں جس رب نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہی آپ کو مکے واپس لائے گا عزت کے ساتھ لائے گا اور وہ دن آ گیا آٹھ برس کے بعد اللہ نے وہ دن دکھایا آٹھ ہجری میں آپ مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ بھی ایسے سر اونچا کر کے داخل ہوتے نہیں نہیں نہیں پھلدار شاخ ہمیشہ جھکتی ہے جس شاخ پہ پھل نہیں ہوتا وہ اوپر جس پہ پھل ہوتا ہے وہ نیچے تو آپ کے دس لشکر ابو سفیان کو اوپر چوٹی پر روکا عباس بن عبد المطلب ساتھ کھڑے کر دیے پہلا لشکر خالد بن ولید کا ایک ہزار کا انہیں ابو سفیان کو دیکھ کے نعرہ لگایا اللہ اکبر انہوں نے کہا یہ کون ہے عباس سے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ خالد کا اچھا چھوکرا سردار بن گیا پیچھے دوسرا لشکر بھیجا <clears throat> زبیر نے عوام کا پانچ سو کا انہوں نے دے کر کہا اللہ اکبر کہ یہ کون ہے کہا زبیر کہا اچھا تیری بہن کا بیٹا صفیہ کا بیٹا کہا ہاں واہ یہ بھی سردار بن گیا تیسرا لشکر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں مار کھانے والے اور مرد کے مرنے مر مر کے بچنے والے تین سو کا لشکر انہیں ابو سفیان کو دیکھ کر کہا اللہ اکبر کہ یہ کون ہے کہ یہ بنو غفار ہے کمالی والے غفار پھر آپ نے اس کے پیچھے چوتھا لشکر بھیجا تو بن عبادہ کے ہاتھ میں جب یہ لشکر گزرا اور گرد و غبار اور اس میں عمر کی آواز کڑکتی ہوئی تو ابو سفیان کہنے کہ یہ کس کی آواز ہے کہ یہ عمر کی آواز ہے کہ واہ یہ بنو ادی کو بھی پر لگ گئے بنو ادی حضرت عمر کا قبیلہ ہے اور یہ بہت مختصر کمزور قبیلہ تھا قریش کا تو ابو سفیان نے حکارت سے کہا اچھا بنو ادی کو بھی پر لگ گئے عمر جیسا درست کر رہا ہو تو یہ سارا جب منظر دیکھا تو وہ کہنے لگا ابو سفیان عباس میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے پر تیرے بھتیجے جیسی بادشاہی میں نے آج تک نہیں دیکھی تو عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ابو سفیان وہ تجھے کب عقل آئے گی تو ابھی بھی نہیں سمجھ رہا وہ یہ بادشاہت نہیں ہے یہ نبوت ہے ابھی پتہ چل جائے گا بادشاہ بھی دیکھے جب وہ شہروں کو فتح کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ان الملو کا خلو قریت افسدو عزت جب بادشاہ شہروں کو فتح کرتے ہیں تو وہ عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں لیکن جب اللہ سے ڈر کر تلوار اٹھانے والے جب ان کو اللہ عزت دیتا ہے تو ان کا یہ حال کبھی نہیں ہوتا ان کا یہ حال کبھی نہیں ہوتا یہ بادشاہوں کی ریت ہے بامیان کی لڑائی میں چنگیز خان کا پوتا چوتائی کا بیٹا چنگیز خان کے چار بیٹے تھے جو جی بڑا چھوٹا چوتائی سب سے چھوٹا چوتائی کا بیٹا قتل ہوا تو بد وقت وہ خیمے میں بیٹھا تھا جب اس کی لاش لائی گئی تو ہو اس نے سب کو کمرے سے نکال دیا خیمے سے نکال دیا پھر تھوڑی دیر کے بعد خود شمشیر لے کر نکلا اور خود آ کر اس نے بامیان پہ حملہ کیا جب فتح ہوا تو ان کی عادت تھی بوڑھوں کو قتل کر دیتے تھے بوڑھے مرد عورت قتل کر کے بچوں کو قتل کر کے جوان مرد لڑکے لڑکیوں کو مرد عورتوں کو غلام بناتے تھے لیکن جب بامیان فتح ہوا تو اس نے کہا جس کی آنکھ میں روشنی ہے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے آج میرے پوتے کا بدلا لیا جائے گا انہوں نے کتے اور بلے بھی ذبح کر دی سارے بامیان میں سے پانچ آدمی بچے تھے پانچ کسی طے خانے میں چھپ گئے تھے باقی سارا شہر نہ انسان چھوڑا نہ مرغے چھوڑے نہ جانور چھوڑے نہ کتے چھوڑے نہ بلے چھوڑے سب کو ذبح کر دیا اگر چوہا بھی نظر آیا تو اس سے بھی انہوں نے تلوار سے اڑا دیا ایسا ظلم و ستم انہوں نے کیا ہاں تو اب بیس برس کے دکھ اٹھانے والا آج اپنی تلوار کو بے نیام کر دے آج وہ خون کی ندیاں بہا دے لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے جب سات بن عبادہ آخری لشکر گزرا تو ابو سفیان کو دیکھ کر کہنے گیا ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ آج بڑا گرم دن ہے الیوم تستحل الحرمہ آج بیت اللہ کی حرمت اٹھا دی جائے گی آج قریش کے خون سے تلواریں رنگین ہوں گی اوہو اتنے میں ہمارے نبی تشریف لائے تو اب آپ کی آمد دیکھو فاتحانہ تو آپ کی ٹھوڑی مبارک سلیمان علیہ السلام تو ٹھوڑی لگاتے تھے نا سینے کے ساتھ ہمارے نبی نے ایک قدم اس سے آگے رکھا ہوا تھا آپ کی ٹھوڑی مبارک لگی ہوئی تھی اونٹنی کے پالان کے ساتھ ایسے جھکے ہوئے تھے ایسے تھوڑی مبارک یہ تھوڑی توازن اور پالان نیچے ہوتا ہے اس کا ایک ہننا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اب نہ لوگ آپ لوگ اونٹ جانو نہ ہننے جانو نہ پالان جانو میں اونٹ پہ بھی چڑھا ہوں کھوتے پہ بھی چڑھا ہوں گھوڑے بھی بھگائے ہیں بچپن کی زندگی تو دیہات میں گزری سوری سواریاں بھگائی ہیں صرف خچر پہ نہیں چڑھا باقی کھوتے بھی بھگائے گھوڑے بھی بھگائے اونٹ بھی بھگائے تو وہ ہننا ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے تو آپ کی آپ کی تھوڑی مبارک یہاں لگی اتنا نیچے جھکے ہوئے تھے ہاں اہل ایمان کے ہاتھ میں جب رسک آتا ہے اقتدار آتا ہے وہ اکڑتے نہیں ہیں وہ ایٹمی طاقتوں کی طرح یہ نہیں کہتے ہم جو چاہیں کر دیں میں یہ کہہ رہا تھا یہ پھنسنے کا وقت ہے جب طاقتور لوگ یوں کہنا شروع کر دیں ہم جو چاہیں کر دیں تو سمجھو کہ ان کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے وہ اپنے پھندے میں خود پھنس چکے ہیں تو جب آپ قریب آئے تو آپ کی زبان مبارک پر کیا الفاظ تھے لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وحدہ وحزم الاحزاب وحدہ آج میرے اللہ کی تعریف ہے وہی اکیلا وحدہ لا شریک معبود ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کیا بندے کی مدد کی لشکروں کو شکست دی اور اپنے ماننے والوں کو عزت دی آج جو کیا میرے اللہ نے کیا یہ کہتے ہوئے جب آپ ابو سفیان کے قریب آئے تو ابو سفیان نے اوپر سے کہا الیوم یوم الملحمہ یا رسول اللہ کیا آج گرم دن ہے کیا آج خون بہانے کا دن ہے تو آپ نے جواب دیا الیوم یوم المرحمہ آج خون بہانے کا دن نہیں ہے آج معاف کرنے کا دن ہے تو وہ کہنے لگے تو آپ کا آپ کے جھنڈے والا تو کہہ رہا ہے آج خون بہانے کا دن ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ سعد بن عبادہ غصے والے ہیں تلوار میں تیزی ہے مجھے ڈر ہے کہ ان کی تلوار کہیں زیادہ نہ چل جائے آپ ان سے جھنڈا واپس لے لیں جھنڈا کسی اور کو دیں قربان جی، اللہ کے محبوب کی حکمت تدبیر تو آپ نے سوچا اب جھنڈا کسی اور کو دوں انصار کا سب سے بڑا سردار وہ اگرچہ منہ سے کچھ نہ کہے گا پر اس کا دل تو کٹ کے رہ جائے گا تو آپ نے ان کے بیٹے کا انتخاب فرمایا کیس بن ان کو بلا کر فرمایا جاؤ سے کہو جھنڈا تیرے حوالے کر تو بیٹے کو دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی ہیں کتنی خوبصورت حکمت کی بات ہے تو آپ وہ گئے کہ ابا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جھنڈا میرے سپرد کرو تو انہوں نے ارشاد فرمایا کوئی نشانی لے کر آؤ تب حوالے کروں یہ جھنڈے کی تما نہیں ہے یہ نسبت کی تما ہے یہ جھنڈے کی تما میں نہیں گیا کہ جھنڈا میرے ہاتھ چوے جی میں ساڑھے وزیران ہے نا جھنڈے والی کار میں لب جائے جی ہو جائے یہ تما ہے نسبت کی کہ مجھے نسبت ملی رہے کہ میں نبی کے جھنڈے کا اٹھانے والا ہوں تو جب ان کا یا رسول اللہ وہ تو نشانی مانگ رہے ہیں تو آپ نے اپنی پگڑی کو اتارا کہا جاؤ اس کو حوالے کرو کہ یہ پگڑی نشانی ہے تو امامہ لے کر آئے دیکھتی سر جھکا دیا کا سمانواتا آتا قربان میں قربان میں ابھی حاضر جھنڈا اپنے بیٹے کو پکڑایا اور خود پیچھے چلے گئے جب اللہ کے نیک بندے جب اللہ سے ڈرنے والے وہ اقتدار پر آتے ہیں تو وہ یہ منظر دکھاتے ہیں اور جب باطل طاقتیں یا ایمان والے جن کے دل مر چکے ہوں اندھے ہو چکے ہوں جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو وہ وہ منظر دکھاتے ہیں جو آج کی طاقتیں دکھا رہی ہیں ان سب کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے جب فرون نے کہا تھا ان رب کم تو پھر اللہ نے اٹھا کے اسے سمندر میں پھینکا تھا جب شداد نے کہا تھا میں یہیں جنت بناؤں گا تب اللہ تعالیٰ نے اسے زیر زمین پہنچایا تھا جب فرون جب کارون نے کہا تھا انما علی علم عندی میرا اپنا ہے یہ سب کچھ رب کون ہے دینے والا میں نے خود بنایا ہے تو اللہ نے خزانوں سمیت زمین میں دھنسایا تھا اور جب آج کی قوم نے کہا تھا من اشد قوہ کوئی ہے ہم سے طاقتور تو دکھاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے دروازے کھولے تھے تو میرے بھائیوں نافرمانی اس وقت انتہا پر ہے اس وقت ہر ہر گناہ کی فصل تیار ہو چکی ہے ہر فصل پک چکی ہے ہارویسٹر پڑے گا اور یہ دھرتی صاف ہوگی جب بے حیائی باہر آ جائے دروازوں سے باہر جب بازاروں میں بھی موسیقی ہو اور جب سکرین پر ننگے ناچ ہو رہے ہوں جب گھر گھر ننگے ناچ دیکھے جا رہے ہوں جب بازاروں میں بھی ننگی تصویریں اور بڑے بڑے پوسٹر ان کے آویزاں ہو چکے ہوں جب بیٹیوں کے تن سے کپڑے اتر جائیں اور وہ کی یانیت اور کھلا ہوا پیکر بن کے دیکھنے والوں کو پتہ نہیں ضمیر مر گئے یا دل مر گئے یا آنکھیں پتھر ہو گئیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے کچھ تو ہوا ہے کچھ تو ہوا ہے کب آنکھیں کھلیں گی اتنے بڑے زلزلوں نے بھی آنکھیں نہ کھولی تو اس کے بعد اب مزید کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا کہ میں اس وقت سے پکار رہا ہوں پکار رہا ہوں پکار رہا ہوں دوڑو دوڑو دوڑو ففر رو اے للہ ففر رو اے دوڑو اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف اور کوئی پناہ نہیں ہے نہ فرمانی نے پھٹے اکھاڑ دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مثال خوبصورت اپنی جان بچانی ہو ایمان بچانا ہو اور اپنی عزت آبرو اولاد کو بچانا ہو تو بھائیو گھروں کو چھوڑ دو اور نکلو تبلیغ میں اور ایک ایک کی منت کر کے ان سے ان کو توبہ کے راستے پر لاؤ میرے میرے محبوب نے فرمایا مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیها كمثل قوم استهموا على سفینه فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها ایک قوم کی مثال دی جو کشتی میں سوار ہیں کچھ اوپر کے حصے میں کچھ نیچے کے حصے میں ہیں جو نیچے والے ہیں الما مرو من فوق پینے کا پانی اوپر ہے نیچے کوئی نہیں نیچے والے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں یار یہ اوپر جانے میں تکلیف ہے پھٹا توڑو نیچے سے پانی نکالو پھٹا توڑو نیچے سے پانی نکالو یہ خبر اوپر جاتی ہے کہ نیچے والے پانی پینے کے لیے پھٹا توڑنے لگے ہیں اب اگر ان اخذو علی ایدیہم نجو نجر ہلکو جمی آ اگر اوپر بیٹھنے والوں نے یہ کہا توڑنے دو پھٹا کوئی ہمارا تھوڑا ہی توڑ رہے ہیں کوئی ہمارا توڑ رہے ہیں ہمارا پھٹا تو ٹھیک ہے میں تو فرسٹ کلاس کے کیبن میں بیٹھا ہوا ہوں میں اس حدیث کو ایک سمندر کے سفر سے جتنا سمجھا ہوں اتنا کسی کتاب اور شرح سے نہیں سمجھا ایک سمندری سفر کیا تھا بیلجیم سے انگلینڈ چار گھنٹے کا اور سمندر میں طوفان تھا اور جہاز بہت بڑا تھا اس مسجد سے بھی بڑا جہاز تھا چار گنا اس سے بڑا جہاز ہوگا اس حدیث اس سفر سے یہ حدیث میری آنکھوں کے سامنے کھلی ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنی خوبصورت مثال سے تبلیغ کی اہمیت کو سمجھایا اور نافرمانوں کو روکنے کو سمجھایا کہ یہ کتنا اہم کام ہے اگر فرما بردار لوگ یہ سمجھتے رہے ہم تو نیک نمازی ہیں ہمارے گھر میں ٹی وی کوئی نہیں ہمارے گھر میں وی سی آر کوئی نہیں ہمارے گھر میں کوئی کسی قسم کی نافرمانی کوئی نہیں شاید دائیں بائیں والا آگے والا پیچھے والا جو کرتا ہے کرنے دو ہمیں کیا ہے ہمیں کیا ہے ہمارا کیا نقصان کرتا ہے اس نقصان کو سمجھایا جا رہا ہے اوپر آواز پہنچی وہ نیچے پھٹا توڑ رہے ہیں تو اوپر والے کیا کہیں توڑنے دو کوئی ہمارا توڑ رہے ہیں ہمارا کیا ہے میں تو فرسٹ کلاس کے کیبن میں بیٹھا ہوں میرے لیے تو کھانا بھی آ رہا ہے چائے بھی آ رہی اگر ایسا ہو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد پتا چلے گا کہ نیچے والے ڈوب گئے اور فرسٹ کلاس کے ڈوبنے کا وقت آ گیا ہے اب پانی سے نگلنا شروع ہو چکا ہے اور کشتی پہ تہ کی طرف جا رہی ہے اب وا ویلا کام نہ آئے گا اب اوپر والے بھی ڈوبیں گے نیچے والے بھی ڈوبیں گے اوپر والے نیک لوگوں کی مثال نیچے والے نا فرمان لوگوں کی مثال اوپر والے لوگ یہ کہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہماری کیا جو شراب پیتا ہے ہمیں کیا جو زنا کرتا ہے ہمیں کیا جو سود کھاتا ہے ہمیں کیا جو جھوٹ بولتا ہے ہمیں کیا جو ماں باپ کا نام فرمان ہے تو میری کوئی سردردی ہے میرا کوئی ٹھیکہ ہے اگر یہ ہوتا رہا تو پھر جب زنا کی فصل کٹے گی پاک دامن بھی کٹیں گے جب سود کی فصل کٹے گی تو حلال کھانے والے بھی کٹیں گے جب شرابیوں پہ کوڑا برسے گا تو پانی پینے والوں پر بھی برسے گا پھر مسجد بھی گر گئی مندر بھی گر گئے گھر بھی گر گئے دریا نے نہ نیک چھوڑا نہ بد چھوڑا زمین نہ نیک چھوڑتی ہے نہ بد چھوڑتی ہے موت کے بعد اپنے اپنی نیتوں پر فیصلہ ہوگا وہ موت کے بعد ہے لیکن زمین کی پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے خوبصورت مثال دی ہے کہ انہیں انہیں انہیں انہیں روکو روکو روکو روکو ورنہ ان کی ہلاکت کے ساتھ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے تو مجھے یہ خیال آتا ہے جس وقت وہ ہمارا جہاز کو لے کھا رہا تھا ہم فرسٹ کلاس سے نیچے تھے کہ اوپر شراب کھانا تھا اس لیے ہم نے اوپر نئی جگہ لی اوپر شراب کھانا تھا اس سے نیچے والا کھلا ایسے ہال کمرہ تھا اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اتنا اونچا تھا کہ ہمارے نیچے ایک سطح تھی اس سے نیچے اس کا پیندا تھا جس میں کوئی تیس چالیس بڑے بڑے بائیس ویل کے ٹرالے کھڑے ہوئے تھے اتنی اونچائی پر تھے جب پانی کی موج آ کر ایسے تھپڑ مارتی تھی نا تو شیشے کے ساتھ آ کر لہریں ٹکراتی تھیں اور پورا جہاز رکوع میں چلا جاتا تھا ادھر سے موج اٹھتی ادھر کر دیتی ادھر سے موج اٹھتی ادھر کر دیتی اس طرح چار گھنٹے ہمارے لیے چالیس سال بن گئے تھے لگتا تھا جیسے ساحل پر جا کر ہم لگیں گے ہی نہیں اس وقت میں اگر کوئی آ کر ہمیں کہتا کہ نیچے ایک آدمی پھٹا توڑ رہا ہے تو میری جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے کوئی ہوتا جو یہ کہتا توڑنے دو ہمیں کیا ہے توڑنے دو ہمیں کیا ہے